دسویں دلیل مسلمانوں کو امت وسط اور خیر امت بنانے کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت اوپر کی نو دلیلوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب و سربلند کرنا جس کے لیے قرآن نے ایک جامع اصطلاح اقامت دین استعمال کی ہے فرض ہے اور اس درجے کا فرض ہے کہ اس راہ کی جد و جہد سے جی چرانا اور اس میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا نفاق کی علامت ہے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر نبی و رسول کے بعد ان کی امت اس کام میں جس کے لیے وہ مبعوث کیے گئے ہیں ان کی قائم مقام ہوتی ہے اس لیے امت مسلمہ اب قیامت تک اللہ کے آخری نبی و رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں جس کے لیے آپ کی بے ہوئی تھی ان کی قائم مقام ہیں لیکن اب چونکہ نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے اس لیے قرآن نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اس کو اس کا منصب بتایا ہے اور اس کو امت وسط اور خیر امت بنانے کی ضرورت اور غرض و غایت سراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے تاکہ اس بات میں کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ اب یہی امت قیامت تک اس کام کی ذمہ دار ہے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے اور جس کا عملی نمونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا ہے اس طرح قرآن کی یہ سراحت اس بات کی ایک مستقل دلیل بن گئی ہے کہ یہ امت جس کام میں اپنے رسول کی قائم مقام ہے وہ اس پر فرض ہے اور اگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے تو اپنے مقصد وجود ہی میں ناکام ہو جائے گی ہم یہاں بہت اختصار کے ساتھ اس سلسلے کی چند آیتیں پیش کریں گے نمبر ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تینتالیس میں فرمایا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ عُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سورة البقرہ آیت نمبر 143 اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا بنے مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ امت وسط کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وسط کے معنی ہے وہ شے جو دو طرفوں کے درمیان بالکل وسط میں ہو یہیں سے اس کے اندر بہتر ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا اس لیے کہ جو شے دو کناروں کے درمیان ہوگی وہ نقطۂ توسط و اعتدال پر ہوگی اور یہ اس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ تعالی نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھولی ہے اور جو ابتدا سے ہدایت کی اصل شاہراہ ہے تدبر قرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو انیس امت مسلمہ کو امت وسط یعنی عادل معتدل اور متوازن بنانے کی ضرورت اور غرض و غایت الناس الرسول سورة وغیرہ آیت نمبر 143 تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر اللہ کے دین کا گواہ بنے یہ امت وسط کے فریض منصبی اور اس کے قیام کی ضرورت کا بیان ہے اوپر کی تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر معمور کیا تھا انہوں نے خدا کے میسا کو توڑ دیا اس کی شریعت میں تبدیلیاں کر دی اس کی سرات مستقیم گم کر دی اس کے مقرر کیے ہوئے قبلہ سے منحرف ہو گئے اور جن شہادتوں کے وہ امین بنائے گئے تھے ان کو انہوں نے چھپایا ایسے حالات میں عالم انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت برپا کرے جو جو خدا کی سیدھی راہ پر قائم ہو اللہ کے کے رسول ذریعے سے اصل دین کی بنے اور پھر رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے اس دین کی گواہی دے رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ شہادت الناس کا جو فرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول کا تھا آپ کے بعد آپ کی امت کی طرف منتقل ہوا اور اب اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور ہر ملک اور ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دے اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کرے گی تو اس دنیا کی گمراہیوں کے نتائج بھگتنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی برابر کے شریک ہوگی تدبر قرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر قولاً و عملاً دین حق کی جو شہادت دی تھی وہ اس کے کسی ایک جز کی نہ تھی بلکہ پورے دین کی تھی پورے قرآن کی تھی وہ شہادت آپ نے مکہ اور طائف کی گلیوں منا و عرفات کے میدانوں اور جزیرت العرب سے حج کے لیے آئے ہوئے گروہوں اور قبیلوں میں دی تھی اور پھر مدینہ کی مسجد نبوی وہاں کے بازاروں اور بدر احد خیبر حنین اور تبوک کے میدانوں میں بھی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہادت زندگی کے کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ اس کے تمام شعبوں میں دی تھی اس لیے آپ کی امت پر اسی وسعت و جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت فرض ہے شہادت حق کی جس عظیب منصب پر امت مسلمہ سرفراز کی گئی ہے اس کے مفہوم کو سورہ حج کے آخر کی دو آیتوں نے پوری طرح متعین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 دین تمہارے باپ ابراہیم کا اس نے تمہارا نام مسلم رکھا پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو پس نماز قائم کرو زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ تمہارا آقا ہے بہترین بہترین آقا اور مددگار تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس کے درمیان یہ ٹکڑا اس طرح آیا ہے کہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کو شہادت حق کا جو منصب سپرد کیا گیا ہے اور اللہ نے جس کام کے لیے اس امت کو منتخب کیا ہے وہ پورے دین کی اقامت کا فریضہ ہے راہ خدا میں جہاد کا فریضہ ہے ایسا جہاد جس کا حق ادا کرایا گیا ہو مسلم کا لقب اس کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کی شہادت پیش کرے پہلی آیت میں رکو و سجود بندگی رب اور عمل خیر کا حکم دیا گیا ہے اور خاص سے عام کی طرف کلام کو اس طرح ترقی دی گئی ہے کہ پورا دین اس کے دائرے میں آ گیا اور پورے دین پر اس وقت تک عمل ممکن نہیں جب تک دین باطل کا زور نہ توڑ دیا جائے اس لیے دوسری آیت کی ابتدائی میں جہاد کا حکم دیا گیا ہمہ جہتی جہاد بہرحال ایک کٹھن چیز ہے اس لیے چند باتیں ایسی فرمائی گئیں جو بندے مومن کے لیے اس کڑوی چیز کو شیریں اور لذیذ بنا دیتی ہیں پہلی بات وج تباکم کے ٹکڑے میں کہی گئی ہے یعنی کسی اور نے نہیں بلکہ خود تمہارے ولی نعمت نے تمام نوع انسانی میں سے تم لوگوں کو اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے یہ سنتے ہی اطاعت گزار اور آقا سے محبت کرنے والا غلام مسرت و امبساط کے کیف سے جھوم اٹھتا ہے اور کوئی مشکل اسے مشکل نظر نہیں آتی لیکن مہربان آقا کی طرف سے شقت سے بھری ہوئی آواز آتی ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج دین میں اس نے تم پر ایسی مشکل نہیں ڈالی جو حرج کی حد تک ہو یہ دوسری بات ہے جس نے راہ خدا میں جہاد اور فرائض کی تعمیل کو آسان بنایا تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قیش و مذہب اور دین و آئین ہے ذرا دیکھو تو کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام راہ خدا میں جہاد کی کس درجے پر پہنچے اور حق کے لیے کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی جب حقیقت یہ ہے تو پھر سعادت مند بیٹوں پر باپ کی وراثت اور ان کی روش کیوں گراں گزرے کچھ مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مسلم کے معزز لقب سے نوازا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو گویا اس امت کا نام مسلم رکھنے کی غرض یہی شہادت الناس ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو زکات دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اس سے وابستہ ہو جاؤ اقامت صلات اور اتائے زکوۃ پورے دین کا عنوان بھی ہے تزکی نفس کی بہترین تدبیر بھی ہے اور راہ خدا کی مشکلات میں قوت کا خزانہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد اعتصام باللہ کا حکم دیا گیا اور بات اس پر ختم کی گئی کہ اللہ ہی تمہارا آقا و مولا ہے یعنی جب تک تمہارا تعلق اللہ سے قوی نہ ہو تم اس پر بھروسہ نہ کرو اس سے مدد طلب نہ کرو اور وہ جب تک تمہاری مدد نہ کرے تم شہادت حق اور اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے یہ جو کچھ عرض کیا گیا مفسرین کرام کی تفسیریں اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں لیکن طوالت کے خوف سے ہم ان کی عبارتیں یہاں نقل نہیں کر رہے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ حج کے ہم معنی دو آیتیں سورہ آل عمران میں ہیں نمبر تین وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ آخرت میں پورے کامیاب ہوں گے نمبر چار تم ایک امت محمدیہ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت عام لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کام کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو یہ دونوں آیتیں مل کر ایک دوسرے کی توضیح و تکمیل کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ اب دنیا کی امامت امت مسلمہ کی سپرد کر دی گئی ہے امت اسلامیہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے اور یہ پیغام اس کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات پر حاوی ہے اس کا منصب قیادت و رہنمائی اور دنیا کی نگرانی و احتساب کا منصب ہے قرآن مجید نے بہت قوت اور سراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے کن تم خیر امہ اے پیروان دعوت ایمان تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے تم نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو دوسری جگہ کہا گیا ہے وہ کدالی کا جالنا کم اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس امت کی جگہ قافلے کے پیچھے اور حاشیہ برداروں کی صف میں ہو اور دوسری اقوام کے سہارے زندہ رہے اور قیادت و رہنمائی امر و نہیں اور دینی و فکری آزادی کے بجائے تقلید اور نقل اطاعت و سپر اندازی پر راضی اور مطمئن ہو مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش صفحہ نمبر دو سو ایک صفحہ نمبر دو سو دو آیت ایک سو دس کے تحت مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں خیر امت میں اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اب دین کی صحیح شاہراہ پر تم ہی ہو اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا اہل کتاب نے اس میں کج پیش کی راہیں نکال کر اصل دین کو گم کر دیا اب خلق کی رہنمائی کے لیے خدا نے تم کو کھڑا کیا ہے اسی حقیقت کو سورہ میں بکرا کے الفاظ سے واضح فرمایا ہے وہاں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ امت چونکہ ٹھیک نقطۂ اعتدال اور وسط شاہراہ پر ہے اس وجہ سے یہ خیر امت ہے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں نظم کے اعتبار سے یہ آیت جیسا کہ اوپر اشارہ کر آئے ہیں اس امت کے منصب امامت کا اعلان ہے تدبر قرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو باسٹھ صفحہ نمبر سات سو تریسٹھ ان چار آیتوں سے پوری قوت اور صلاحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس امت کے مبعوث ہونے اور اس کے امت وسط اور خیر امت بنائے جانے کی ضرورت اور غرض و غایت ہی یہ ہے کہ یہ اسی وسعت اور جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت دے جیسی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کام میں اب یہ قیامت تک اپنے رسول کی قائم مقام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کے عمل کی دلیل جب خود قرآن مجید سے کسی کام کا فرض واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد احادیث نبوی میں ہمیں اس کی عملی توضیح اور تبدیل ملتی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بے سے وفات تک اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد جس طرح فریض اقامت دین انجام دیا ہے اور جس طرح سر دھڑکی بازی لگا کر دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی جد و جہد کی ہے وہ احادیث سیر و سوانح اور تاریخ اسلامی کے دفاتر میں موجود ہے اس لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے اور اس سے دلچسپی رکھنے والے لاکھوں مسلمان اہل علم ہی نہیں بلکہ ہزاروں غیر مسلم اہل علم بھی اس سے واقف ہیں اگر ہم دو چار احادیث اور دو چار واقعات بھی یہاں نقل کریں تو یہ کتاب جا ایک کتاب کی شکل اختیار کر لے گا ہم اجمال کے ساتھ یہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بے مثال عمل بھی رہتی دنیا تک کے لیے یہ دلیل مہیا کرتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن کی آیات سے یہی سمجھا تھا کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کرنا اور دین اسلام کو برپا کرنا ان پر فرض اور ان کا مقصد حیات ہے اس کے علاوہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کا اسوئے حسنہ ہمارے سامنے وہ سیدھی راہ کھولتا ہے جس پر چل کر ہم اقامت دین کے فرض کو ادا کر سکتے ہیں اس کتابچے سے ہمارا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ اقامت دین فرض ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اور وہی اس کا حساب لے گا